مسلمہ کی بیداری کے لیے ان قربانیوں کو سبب اور ذریعہ بنائے میرے دوستو اس زمانے میں جہاد کے میدان میں آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے جہاد کے میدان میں آ کر اللہ کے دین کی خدمت کرنا اور قربانی کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہی جہاد کے میدان میں لے کر آتا ہے قال اللہ تعالیٰ ان اللہ يحب يقاتلون صفا مرصوص سورة الصف کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجاہدین کو پسند کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ مجاہدین کو پسند نہ کرتے تو مجھے اور آپ کو یہاں نہ لاتا انشاءاللہ اللہ تعالی سے جس طرح ہم محبت کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی بھی ہم سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ تعالی کی محبت کا اظہار کس طرح ہوتا ہے یہ ایک بہت اہم موضوع ہے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اس محبت کے اظہار جو ہے ہر طریقے سے لوگ کرتے ہیں لیکن شرعی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے دوستی کریں اور اللہ کے لیے دشمنی کریں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ سات آدمیوں کو اللہ تعالی عرش کے نیچے قیامت کے دن جگہ دے گا جب کہ بہت سخت گرمی ہوگی اور گرمی اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک نیزے کے برابر سورج ہوگا ایک نیزے کے برابر نزدیک جس طرح یہ پنکھا آپ کے سامنے لگا ہوا ہے اتنا نزدیک سورج ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ دیں گے ان میں دو وہ لوگ ہیں اجتماع علیہ و تفرق علیہ کہ وہ اللہ کے لیے ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں یعنی آپ ہماری اس جماعت کے ساتھ اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے لیے آپ اس جماعت میں آئے ہیں لیکن اگر خدا نخواستہ یہ جماعت خیانت کرے خدا نخواستہ یہ جماعت اپنے عقیدے سے منحرف ہو جائے اور خدا نخواستہ اللہ حفاظت فرمائے اگر یہ جماعت جہاد کرنا چھوڑ دے تو ہمارا تعلق خود بخود ختم ہو جائے گا اس لیے کہ ہم نے اس جماعت کو اختیار کیا ہے جہاد کی خاطر ہم نے اس جماعت کو اختیار کیا ہے اللہ کی خاطر اگر یہ جماعت اس مقصد سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر ہمارا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہمیں دوستی کرنی چاہیے اور اللہ کے لیے ہمیں دشمنی کرنی چاہیے ہم اگر کسی شخص سے دوستی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے اور اگر ہم کسی شخص سے دشمنی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے یہ صورت المجادلہ کی آخری آیت ہے اس آیت کے اندر اللہ جل جلال یہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان میں سے آپ کسی کو بھی ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے یعنی جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ شخص کبھی بھی اسلام دشمنوں کے ساتھ اور دشمنان خدا کے ساتھ کبھی بھی وہ دوستی نہیں کر سکتے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر سمجھتا ہوں اور صحابہ کرام کو برحق سمجھتا ہوں وہ شخص کبھی بھی امریکہ کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا وہ شخص کبھی بھی قرضے کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا وہ شخص کبھی بھی زردالو یا غلانی قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا الحمدللہ تو غلانی مر گیا ختم اب دوسرا ایک شیطان آنے والا ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا مظلوموں کی بدعا ان لوگوں کو لگی ہوئی ہے اور یہ لوگ رسوا ہوں گے ذلیل ہوں گے انشاءاللہ اگر ہم اللہ تعالی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو ہم اوباما اور بش کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق نہیں ہو سکتا وما يستوي الاعمى والبصير اندھا بینا اور نابینا برابر نہیں ولا ظلمات ولا نور تاریخی اور روشنی برابر نہیں ولا الحرور اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں وما يستوي الاحياء ولا الاموات مردے اور زندے برابر نہیں تو اللہ تعالی کے ساتھ محبت اور اوباما کے ساتھ محبت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ کبھی بھی امریکہ کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا اور جو شخص اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے وہ کبھی بھی زرداری سے محبت نہیں کر سکتا اور جو شخص اللہ کی شریعت کو برحق سمجھتا ہے وہ کبھی بھی قرضے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ٹھیک ہے سیاح نے بہت زیادہ جہاد کیا ٹھیک ہے رفانی نے بہت زیادہ جہاد کیا ٹھیک ہے ارسلان خان رحمانی جو چند دنوں پہلے مرا ہے اس نے بھی بہت زیادہ جہاد کیا لیکن انہوں نے اس عقیدے پر عمل نہیں کیا ہے یہ مسلمانوں کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے کہ اللہ کے خاطر دوستی کرو اور اللہ کے خاطر دشمنی کرو اللہ جل جلال قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ ایمان والے لوگ جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے آبا ہم سیاف الربانی کی بات کرتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہونا اگرچہ میرا والد اور آپ کا والد کیوں نہ ہو اگر وہ کمیونسٹوں کے ساتھ ملا ہوا ہے قرضے والوں کے ساتھ ملا ہوا ہے زرداری والوں کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کے ساتھ آپ کی محبت نہیں ہو سکتی اگر آپ ان سے محبت کریں گے تو آپ مسلمان نہیں استعیذ باللہ یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان اگر آپ کے والد اور آپ کے بھائی آپ کے والد اور آپ کے بھائی اگر کفر کو اسلام کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں حکومتی لشکروں کے ساتھ وہ مل کر مجاہدین کے خلاف لڑتے ہیں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون تم میں سے جو شخص ان لوگوں سے محبت کرے گا کفار سے محبت کرے گا اور کفر کو اسلام پر ترجیح دینے والوں سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورت المائدہ کی اکانوے آیت میں اکانوے آیت میں یہ فرمایا ہے تم میں سے جو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرے گا وہ بھی یہودی اور نصرانی ہوگا امام تبری رحمہ اللہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اور علامہ ابن حزم رحمہ اللہ یہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص کفار سے دوستی کرے گا کفار سے محبت کرے گا اور اس دوستی اور محبت کے نتیجے میں اسلام کو نقصان پہنچے وہ کافر ہے وہ یہودی ہے اور وہ نصرانی ہے یہودیوں کے ساتھ جو اسلام کے خلاف اتفاق کرتا ہے مسلمانوں کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے یہودیوں کے صف میں شامل ہوتا ہے وہ بھی یہودی ہے یہودی ہونے کے لیے اس کا نام جارج کش ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے اس کا نام سید عبد الکریم ہو ہو سکتا ہے اس کا نام سید عبد الشکور ہو ہو سکتا ہے اس کا نام سید عبد القدس اور حاجی فلان و فلان ہو سیاب شیخ القرآن ہے شیخ الحدیث ہے آج کے زمانے کے جو فضل الرحمان ہے جمعیت علماء اسلام کو جو بڑا ہے آپ میں سے بات ساتھی اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں یہ زرداری کے ساتھ ملا ہوا ایک مولوی ہے اور ان مولویوں نے اسلام کے ساتھ خیانت کی فضل الرحمان یہ پاکستان کا سیاف ہے سمیع الحق یہ پاکستان کا ربانی ہے مسعود اظہر یہ پاکستان کا شاہ مسعود ہے ان سب نے الولا والبراء اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کے عقیدے کی خلاف ورزی کی ہے اور ان لوگوں نے کفار کے ساتھ دوستی کی ہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کو انہوں نے مورچہ بنایا ہے ان کے بیانات ٹی وی میں اور ریڈیو میں اور اخبارات میں آتے ہیں کہ پاکستان میں جہاد جائز نہیں ہے آپ حضرات نے اگر یہ سب چیزیں دیکھی ہیں تو الحمد للہ باخبر ہیں لیکن اگر آپ باخبر نہیں ہیں تو آپ کو باخبر رہنا چاہیے مسلمان غافل نہیں ہوتا ہے مسلمان کو باخبر رہنا چاہیے اور اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون جہاد کا مخالف ہے اور کون جہاد کا موافق ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ کہہ کر مچھر کے خلاف جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں مہنگائی کے خلاف جہاد کی باتیں کرتے ہیں اور پارلیمنٹ میں سیٹ اور کرسی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو غالم گلوچ کرنا اور ایک دوسرے کو بری باتیں کرنے کو جہاد کہتے ہیں یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں ان انتخابات میں جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو وہ جہاد کہتے ہیں جہاد تو اللہ کے رسول کا عمل ہے جہاد تو اللہ کے بندوں کا عمل ہے وہ کفار کے خلاف لڑائی کرتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دینا اور پارلیمنٹ کی کرسیوں کے خاطر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانا مچھر کے خلاف آواز اٹھانا یہ جہاد نہیں ہے مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یہ نیک کام ہو سکتا ہے لیکن یہ جہاد نہیں ہے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز جہاد ہے نہیں نماز نیک کام ہے جہاد نہیں حج نیک کام ہے جہاد نہیں عمرہ آپ کرتے ہیں یہ نیک کام ہے اس میں اجر ملتا ہے لیکن یہ جہاد نہیں ہے جہاد ایک خاص عمل ہے یعنی کفار کے خلاف اسلحہ تو جو بھی مولوی اس زمانے میں کفار کے خلاف اسلحہ اٹھانے کو غلط کہتا ہے وہ غلط وہ خود غلط حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يزال الجهاد خلوا خضرا ما قطر القطر من السماء جب تک آسمان سے بارش برستی رہے گی یعنی قیامت تک جہاد تر تر و و تازہ تازہ اور رہے رہے رہے گا گا گا زندہ رہے گا قیامت تک جہاد جاری رہے گا وسیع کی عالنا سے زمان اور لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے یقول اس زمانے میں علماء کہیں گے آپ یہاں غور کر رہے ہیں توجہ کر رہے ہیں آپ اس زمانے کے علماء یہ کہیں گے لئی سہادآمانی جہاد اس زمانے کے علماء یہ کہیں گے کہ یہ زمانہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے یہ زمانہ جمہوریت کا زمانہ ہے یہ زمانہ ڈیموکریٹ کا زمانہ ہے یہ زمانہ پارلیمنٹ کے ذریعے اسلام لانے کا زمانہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ دہشت گردی کا زمانہ نہیں ہے یہ مسلح جدوجہد کا زمانہ نہیں ہے افغانیوں کو کیا ملا ہے فلسطینیوں کو کیا ملا ہے الجزائریوں کو کیا ملا ہے سب کو نقصان ہوا ہے اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ اس حدیث کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے یہ زمانہ پڑھنے کا زمانہ ہے یہ زمانہ سبق پڑھنے کا زمانہ ہے اور یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے وہ صاف الفاظ میں انکار نہیں کرتے ہیں جہاد کا لیکن جو شخص جہاد کے لیے آنا چاہتا ہے اس کو روکتے ہیں کہاں جاتے ہو تم ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہو سبق نہیں پڑھتے ہو اس طرح کے بہانوں کے ذریعے وہ مجاہدین کو اور طالبان کو جہاد سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں پیغمبر علیہ سلاۃ والسلام کے ارشاد ہے فمن ادرک غالب کا زمانہ فن زمان الجہاد تم میں سے جس شخص کو وہ زمانہ ملے وہ جہاد کا بہترین زمانہ اس زمانے کے مولوی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ زمانہ جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا اس زمانے میں میرے دوستو جہاد کرنا جب کہ دشمن تو آپ کے خلاف شب و روز لگا ہوا ہے ریڈیو ٹیلی ویژن اخبار اور ہر قسم کے پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا ہر اعتبار سے آپ کے خلاف لگا ہوا ہے اس زمانے میں آپ کے دوست بھی آپ کے خلاف لگے ہوئے ہیں مسجدوں میں آپ کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں مدرسوں میں آپ کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں یہ دہشت گرد ہے انتہا پسند ہے وزیرستان میں جو لڑ رہے ہیں ان کا دماغ خراب ہے یہ احمق ہے ایٹمی ملک کے ساتھ لڑ رہے ہیں پاکستان اسلام کا قلعہ ہے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اس میں مسجد ہے مدرسے تبلیغی مراکز ہے یہ تحریک طالبان پاکستان اور یہ حرکت اسلامی ازبکستان اور یہ چند ایک تنظیمیں یہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو تباہ کرنا کیا مکے کی تباہی سے زیادہ خطرناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شریعت کی خاطر مکے پر حملہ کیا ہے مکہ تو حرام ہے جس میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کیا ہے تو ہم کس طرح پاکستان پر حملہ نہیں کریں گے پاکستان نے جو خیانتیں کی ہیں پاکستان میں جو غداریاں کی ہیں پاکستان نے جو ظلم کیا ہے مسلمانوں کے اوپر اور پاکستان کے جو جرائم ہیں مجاہدین کے خلاف انصار و مہاجرین کے خلاف افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف یہ ڈھکے چھپے نہیں غیر ملکی مسلمانوں کے خلاف یہ غیر ملکی ان کو کہتے ہیں حالانکہ ہم ان کو مہاجر کہتے ہیں مہاجر مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے خیانتی کی ہیں وہ سب کو معلوم حتیٰ کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی اپنی بچیاں اور پاکستان کے اپنے بچے پاکستان کے اپنے بیٹے اور پاکستان کی اپنی بیٹیوں نے لال مسجد میں جب اسلام کا نعرہ بلند کیا اور شریعت کا نعرہ بلند کیا تو انہیں بدبختوں نے انہیں قبیصوں نے ان کو قتل عام کیا ان کی عزتوں کو پامال کیا قرآن کریم کو جلایا اور قرآن کریم کو لیٹرینوں میں بہایا اور مسجد کے اندر بوٹوں کے ساتھ وہ داخل ہوئے اور مسجد کے عزت کو پامال کیا مسجد کے تقدس کو پامال کیا اور مسلمان مسلمانوں حرمت کو پامال کیا ہماری بہنوں کی لاشوں کو حتیٰ کہ انہوں نے آگ میں جلایا ہے فاسفورس کے ذریعے ان بد بختوں نے ہماری مسلمان بہنوں اور ہماری مسلمان ماؤں کی لاشوں کو جلایا ہے اسلام آباد کے رہنے والوں نے اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھا ہے کہ نالے جو گندے پانی کے نالے ہیں اس کے اندر ہماری بہنوں کی لاشیں تیرتی تھیں اور قرآن کریم کے مقدس اوراق کو انہوں نے نالوں کے اندر بہایا ہے لیٹرین کے اندر ڈالا ہے آج جو علماء ان کے خلاف بات نہیں کرتے ان کے اوپر تابعین کا یہ قول صادق آتا ہے الحق شیفان حق بات سے چپ رہنے والا آدمی گونگا شیطان یہ گونگے شیطان ہے جو بات نہیں کرتے انہیں گونگے شیطانوں کی وجہ سے آج میں اور آپ ملامت زدہ لوگ ہمیں اشنک سمجھتے ہیں لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان گونگے شیطانوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا آج جو بھی لاش شہدا کی مجاہدین کی وزیرستان میں پاکستان میں افغانستان میں گرتی ہے ان سب کا جواب ان گونگے مولویوں کو دینا پڑے گا اللہ کے سامنے ان گونگے شیطانوں کو ان شہیدوں کا جواب دینا پڑے گا یہ جو ہمارے مراکز میں ہمارے ساتھی ڈرون تیاروں کے حملوں میں قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں ذکر کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں سبق پڑھتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں ان سب کا جواب یہ گونگے شیطان دیں گے جو اپنے آپ افضل سمجھتے ہیں لال مسجد کا قصاص لینا لال مسجد کا انتقام لینا یہ تمام امت پر فرض ہے پھر خاص کر کے آپ حضرات پر جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں آپ حضرات پر جو کہ افغانستان کے رہنے والے ہیں ہم چونکہ سب کے سب ایک امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفظ اللہ کے سپاہی ہیں ہم ان کے لشکری ہیں ہم ان کے فوجی ہیں ہم امیر المومنین کے طالبان ہم پر افغانستان میں اور پاکستان میں جہاد کرنا فرض آئیں پوری دنیا میں جہاد کرنا ہم پر فرض آئیں لیکن افغانستان اور پاکستان میں جہاد ہم پر مقدم خاص کر کے وہ ہمارے دوست جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو تو پاکستان کی کمر کو توڑ دینا چاہیے پاکستان کی جو ایک کمر ہے کمر کو توڑنا یہ ضروری ہے اور پاکستان کی کمر اقتصاد ہے اقتصاد اور اس کے بینک مال و دولت پاکستان کو ہر اعتبار سے نقصان پہنچانا شریح دائرے کے اندر یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لیے کہ افغانستان یہ ہماری عمارت ہے یہ افغانیوں کی عمارت نہیں یہ مسلمانوں کی عمارت ہے افغانستان کے مسلمانوں نے قربانیاں دی اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے قربانیاں دی ان قربانیوں کے نتیجے میں افغانستان میں اسلامی عمارت قائم ہوئی اور اس اسلامی عمارت کو گرانے میں اہم کردار پاکستان کا ہے اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے آپ حضرات پشاور سے کراچی سے لاہور سے آئے ہوئے لوگ ہیں رنگ روڈ میں آپ نے دیکھا ہے رنگ روڈ کے اوپر نیٹو سپلائی کے کانوائے کے کانوائے کھڑے رہتے ہیں یہ پاکستان ہے پاکستان افغانستان کے خلاف جنگ میں مصروف ہے اور افغانستان کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں افغانستان کا امیر المومن ہمارا امیر المومن ہے افغانستان کے طالبان ہمارے دوست ہیں اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے یہ قانون آپ جانتے ہیں دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے آپ میرے دوست ہیں آپ کا جو دشمن ہوگا وہ میرا بھی دشمن ہوگا افغانستان کے مسلمان ہمارے دوست ہیں امیر المومنین ہمارے محبوب ہیں اور طالبان افغانستان کے طالبان ہمارے دوست ہیں اور ان طالبان کا دشمن پاکستان ہے چنانچہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کی دشمنی میں ہم اپنے لیے فخر و سعادت محسوس کرتے ہیں پاکستان کی تباہی واللہ العظیم ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے ہم پاکستان کو تباہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے جس طرح انہوں نے افغانستان کو در بدر کیا افغانستان کو تہو بالا کیا افغانستان کو ظلم و ستم کیا اسی طرح ہم پاکستان کو بھی در بدر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اس پاکستان کی خباصت کی وجہ سے آج افغانستان کے مسلمان اس وقت تاجک ہزارہ اور پشتون میں تقسیم ہو گئے ہیں یہ سب آئی کی کارستانیاں ہیں ایس حدیث کی وجہ سے آج افغانستان کے مسلمان ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہیں یہی ایس آئی ہے یہی پاکستان ہے جس کی وجہ سے افغانستان میں حق احزاب تشکیل پایا ایک حزب اسلامی ہے ایک انقلاب اسلامی ہے ایک جمعیت اسلامی ہے ایک شورہ نظار ہے ایک نہزت اسلامی ہے بہت ساری مصیبتیں ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے لڑایا پندرہ فروری انیس سو نواسی میں روس افغانستان سے نکلا لیکن امن قائم ہو پندرہ فروری انیس سو نواسی میں روس افغانستان سے نکلا ہے لیکن اس کے بعد سے انیس سو چورانوے تک سیاب اور ربانی اور احمد شاہ مسود آپس میں لڑتے رہے ہیں دس لاکھ سے زیادہ مسلمان اگر روس کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے ہیں تو ان کے خانہ جنگی میں بھی اس کے قریب شہید ہوئے ہیں یا مارے گئے کیوں یہ اس اس پاکستان پاکستان کی کی مکاری ہے اور اس کی فربکاری پاکستان جب تک موجود ہے افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا یہ بات آپ اپنے ذہن میں لکھ کر رکھیں اپنے دماغ میں لکھ کر رکھیں آپ اس بات کو اس لیے کہ کبھی بھی مضبوط ہمسایا مضبوط پڑوسی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا پڑوسی مضبوط ہو جائے پاکستان افغانستان کے مقابلے میں ایک طاقتور ملک ہے اور پاکستان افغانستان کے مقابلے میں ایک مضبوط پڑوسی ہے چنانچہ یہ مضبوط پڑوسی افغانستان کو کبھی بھی مضبوط ہونے نہیں دے گا آپ اگر افغانستان میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں آپ اگر افغانستان میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں آپ اگر افغانستان میں شرعی نظام کو بالا اور عالی دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو ختم کرنا ضروری ہے پاکستان میرا وطن لیکن میں آپ کو پاکستان کے خلاف دعوت جہاد دے رہا ہوں کیوں اس لیے کہ اس آیت کا تقاضا ہے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کا تقاضا ہے کہ ولو او او او اگر کہ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو ان کے بیٹے کیوں نہ ہو ان کے بھائی کیوں نہ ہو ان کے خاندان اور قبیلے والے کیوں نہ ہو وہ ان سے محبت نہیں کرتا پاکستان کے حکمرانوں سے پاکستان کے فوجیوں سے اور پاکستان کے آئی آئی اور خفیہ اداروں سے اللہ کے خاطر ہم نے دشمنی کا اعلان کیا ہے اور اللہ کے خاطر ہمارا یہ جہاد ان کے خلاف جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا ہماری شہادت سے اور آپ حضرات کی شہادت سے پاکستان کے خلاف شروع ہونے والا جہاد بند نہیں ہوگا انشاءاللہ جب تک پاکستان تباہ نہیں ہو جاتا اور پاکستان دنیا کے نقشے سے مٹ نہیں جاتا اور پاکستان میں بھی اسلامی عمارت کا جھنڈا نہیں لگایا جاتا افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا اس لیے میرے دوستو آپ حضرات جن کی اکثریت افغان نسل سے تعلق رکھتی ہے میں آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے آبا اجداد کی تاریخ کو زندہ کریں جس طرح محمود غزنوی رحمہ اللہ نے احمد شاہ عبدالی رحمہ اللہ نے آ کر ان ہندوستانی علاقوں میں جنگیں کی ہیں آپ حضرات کے اوپر بھی لازم ہے کہ آپ حضرات ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاد کریں سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ان ہندوستان کے علاقوں پر سترہ بار حملہ کیا ہے کتنی بار سترہ بار حملہ کیا ہے ان کے واقعات میں موجود ہے کہ وہ سترہ بار حملہ کرنے کے بعد تھک گئے اور کمزور ہو گئے تو اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیوار کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ ایک چیوٹی ہے ایک چیوٹی ہے وہ چیوٹی دیوار کے اوپر چڑھتی ہے گر جاتی ہے چڑھتی ہے گر گر جاتی جاتی ہے ہے ہے چڑھتی اس طرح سترہ بار ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجاہدین کی امداد کو آپ دیکھیں یہ چیوٹی جو ہے درد دے رہی ہے سترہ مرتبہ وہ جو ہے چیونٹی اوپر چڑھتی ہے گر جاتی ہے اٹھارہویں بار جو ہے وہ چیوٹی چڑھ کر چلی جاتی ہے تو محمود غزنوی رحمہ اللہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ تیاری کرو جلدی تو اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا جنگ ہوئی سومنات کو انہوں نے توڑا اور محمود غز شکن کہلائے جس طرح ہمارے امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد اللہ بامیان کے بتوں کو توڑ کر شکن کہلائے اسی طرح غز صاحب رحمہ اللہ بھی شکن کہلائے بت فروش نہیں بنے اب تو لوگ مسلمان فروش بن گئے ہیں بت فروشی کو تو چھوڑ دو تو پتھر ہے تو لوگ مسلمان فروش دختر فروش خواہر فروش ہے نعوذ باللہ میرے دوستو احمد شاہ عبدالی نے چار مرتبہ یہ لاہور کے اوپر حملہ کیا اور چاروں مرتبہ لاہور کے حاکم کو پکڑ کر وہ کابل لے جاتے تھے وہ لے جا کر کہتے تھے کہ میرے پاؤں کو دو بادشاہ اس کے پاؤں کو دوتا تھا اور پھر بعد میں اس کو چھوڑ دیتے تھے اتنا ذلیل کیا ان لوگوں نے ان ہندوستان کے حکمرانوں آج یہی ہندوستان کے حکمران ہیں نام ان کے مسلمانوں کے ہیں لیکن یہ کفار سے بدتر ہے یہ مرتدین ہے یہ مسلمان نہیں وہ جہاد المرتدین اولا من قتال قتال الكفار الاصلیین المرتدین اولا من قتال الكفار الاصلیین یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ مرتدین کے خلاف جہاد اصلی کافروں کے خلاف جہاد سے افضل ہے امریکیوں کے خلاف جہاد سے بھی انشاءاللہ پاکستان کا جہاد افضل ہے لیکن وہاں پر بھی بہت سارے افضل درجات موجود ہیں اس لیے کہ آپ امریکیوں کے خلاف بھی لڑتے ہیں لشکر کے خلاف بھی لڑتے ہیں اور ملی اردو کے خلاف بھی لڑتے ہیں وہ بھی یہی چیز ہے افغانستان کا جہاد بھی ماشاء اللہ افضل ہے پاکستان کا جہاد بھی افضل ہے اس میں کوئی کمی نہیں لیکن چونکہ پاکستان میں موجود ساتھیوں کے لیے میں یہاں بیان کر رہا ہوں اس لیے پاکستان میں موجود ساتھیوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اگر افغانستان کے مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ پاکستان کو مارے اس لیے کہ افغانستان میں جو تیارے اڑتے ہیں افغانستان میں جو گاڑیاں چلتی ہیں افغانستان میں جو ٹینک بمباری کرتے ہیں افغانستان میں جو فوجی گھومتے ہیں ان سب کی سپلائی اور ان سب کا ایمونیشن ان سب کی امداد پاکستان کے راستے ہوتی ہے آپ پاکستان کو کاٹیں پاکستان کو تباہ کریں پاکستان کو برباد کریں انشاءاللہ افغانستان آباد ہوگا اس لیے میرے دوستو اس آیت کے خلاصے میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وطن پرستی کوئی چیز نہیں ہے میں افغانستان کا ہوں میں افغانی ہوں یہ بطور تعارف بس یہ فضیلت نہیں افغانی ہونا فضیلت نہیں پاکستانی ہونا اجر ثواب نہیں یہ قوم پرستی اور قوم پرستی کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں قوم پرستی کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں یہ ازبک ہے یہ تاجک ہے یہ فارسی ہے اور یہ اردو ہے یہ ہندوستانی ہے یہ پشتو ہے پنجابی ہے کوئی قوم پرستی کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں لیکن آج پاکستان میں مسلمانوں کو قوموں میں تقسیم کر دیا گیا ہے پاکستان کے چار صوبے ہیں یہ سب قوم پرستی کے اوپر ہیں پنجاب پنجابیوں کا ہے صبح سرحد خیبر پختونخوا یہ پٹھانوں کا ہے بلوچستان یہ بلوچوں کا ہے سندھ یہ سندھیوں کا ہے یہ تو اسلام نہیں ہے قوم پرستی کا کوئی جواز شریعت میں نہیں آج مسلمان اس لیے کمزور ہیں کہ ہم قوم پرست ہیں ہم اپنی قوم کی باتیں کرتے ہیں نہیں ہم قوم کی باتیں نہ کریں ہم ملت ابراہیم کی بات کریں ابیکم ابراہیم کم ابراہیم المسلمین ہم سب مسلمان ہیں ہم سب کیا ہیں مسلمان ہیں افغان ہے پاکستانی ہے بلوچ ہے پنجابی ہے پٹھان ہے کیا فرق ہے مسلمان تو ہے سب کا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر ہم اس کلمے میں مخلص ہیں تو ہمیں یہ رنگ نسل اولاد قوم پرستی یہ سب چھوڑنا پڑے گا افغانستان کا مجاہد ہے پاکستان کا مجاہد ہے کوئی بات نہیں ہے سب اللہ کے مجاہد ولی اللہ جنوب اسلم افغانستان کا مجاہد پاکستان کا مجاہد کوئی فرق نہیں ہے سب مجاہد ہے سب اللہ کے مجاہد ازبکستان اسلامی حرکت کا مجاہد ہے تحریک طالبان پاکستان کا مجاہد ہے القاعدہ کا مجاہد ہے افغانستان عمارت کا مجاہد ہے فلسطین کا ہے الجزائر کا ہے چچنیا کا ہے سب مجاہد ہم سب بھائی ہم سب ایک امت ہوا سما کم ہم سب مسلمان ہیں تو اس لیے میرے دوستوں ہمیں وطن پرستی کا نعرہ چھوڑنا پڑے گا افغانستان پاکستانی باتوں کو چھوڑ دو جہاں بھی آپ کو کافر نظر آتا ہے کافر کا دوست نظر آتا ہے مارو اس کو بس اس کے شناختی کارڈ کو مت دیکھو اس کے شناختی کارڈ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے شناختی کارڈ پاکستان کا ہے یا افغانستان کا تذکرہ ہے کوئی فرق نہیں ہے ہمارے جو بھی کافر ہے یا کافر کا دوست ہے اس کو قتل کرو جہاں بھی آپ کو ملتا ہے تم جہاں بھی ملے مارو وطن پرستی کی باتیں چھوڑ دو قوم پرستی کی باتیں چھوڑ دو شخصیت پرستی کی باتیں چھوڑ دو فضل الرحمان ہوگا تو کریں گے نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے سیاح ہوگا تو کریں گے نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے ہم سیاح ہمیں نہ جنت میں لے جا سکتا ہے نہ جہنم سے نکال سکتا ہے فضل الرحمان نہ ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے نہ جہنم سے نکال سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں اللہ کے مجاہد ملا امیر المومنین جب تک اسلام پر قائم ہے ہمارے لیے قابل احترام نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ اللہ تعالی تعالیٰ وہ دن نہ دکھائے جس دن ملا امیر المومنین شریعت سے انحراف کریں گے ہمارے لیے سب سے پہلے واجب القتل ہوں گے سب سے پہلے ہم ان کو قتل کریں گے لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے برحق ہونے کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم فرمائے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے امیر المومنین جن سے ہم نے بیس سال سے محبت کی ہے تقریباً انیس سو چورانوے سے ہم امیر المومنین کو جانتے ہیں ابھی دو ہزار بارہ ہے تقریباً بیس سال ہوا ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا انجام بھی ربانی جیسا ہو ان کا انجام بھی سیاح جیسا ہو ان کا انجام بھی عبد خان رحمانی جیسا ہو نہیں چاہتے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی جسم کی حفاظت فرمائے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے ان کے عقیدے کی حفاظت فرمائے ہمیں دعا کرنی چاہیے اس لیے کہ وہ ہمارے لیے عزت ہمارے سر کا تاج ہم ان کے لیے اللہ کے رضا کے اللہ کے رضا کے خاطر امیر المومنین کو خوش کرنا چاہتے ہیں امیر المومنین اگر ہم سے راضی ہوں تو انشاءاللہ اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اس لیے کہ ہم نے ان کو اللہ کا نائب سمجھا ہے یہ جو امام ہوتا ہے امیر ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے زمین پر اور امیر المومنین کو ہم اللہ کا نائب سمجھتے ہیں زمین پر السلطان اللہ فی الارض اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو ہم امیر المومنین کے ساتھ وفاداری کرنا چاہتے ہیں اور امیر المومنین کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے ہمیں پاکستان اور افغانستان میں تفریق کیے بغیر اسلحہ اٹھانا پڑے گا افغانستان ہے پاکستان ہے کیا فرق مارو ہر طرف جہاں بھی مار سکتے ہو خاص کر آپ حضرات اردو زبان جانتے ہیں آپ حضرات پاکستان کے ماحول کو اچھی طرح سمجھتے ہیں پاکستان کی طبیعت کو سمجھتے ہیں پاکستان میں آپ حضرات اچھی طرح کاروائی کر سکتے ہیں تو آپ حضرات کے لیے افغانستان کے بجائے پاکستان میں جہاد زیادہ بہتر ہے یہ فرق چھوڑ دینا چاہیے کہ افغانستان ہی یہ پاکستان ہے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے ہم الحمد امیر المومنین کی عمارت کو افغانستان سے پھیلا کر پورے ہندوستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں اور پورے ہندوستان میں ہم اسلامی عمارت قائم کرنا چاہیں تو سب سے پہلے پاکستان کو ختم کرنا ہوگا یہ جو چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان سب کو ختم کرنا پڑے گا قوم پرستی وطن پرستی شخصیت پرستی ان تمام چیزوں کو چھوڑو جب تک ہم ان بتوں کو نہیں چھوڑیں گے ان بتوں کو نہیں توڑیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اے اے فلان فلان ہے اس طرح ہم آگے نہیں جا سکتے مسلمان ہے بس وفاداری ہے قربانی ہے بس آگے جانے دو بلال ہے سہیب رومی ہے سلمان فارسی کوئی بات سلمان ایران کے رہنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلمان امن سلمان ہمارے خاندان کا آدمی ہے ابو لہب آپ علیہ السلام کا چچا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ تب بچے دا تب اور ابو جہل کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ الامہ اس امت کا فرعون ہے ابو جہل تو یہ قوم پرستی کی باتیں آپ ذرا چھوڑے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے کہ ہم قوم پرستی کے ناروں کو چھوڑ دیں صرف اور صرف اللہ کے لیے دوستی ہو صرف اور صرف اللہ کے لیے دشمنی ہو یہاں پر اس آیت کے آخر تک پہنچا دیتا ہوں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ لکھا ہے آبا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو جنگ بدر میں قتل کیا اپنے والد کو قتل کیا اور ابنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا میں نے آپ کو کئی بار دیکھا جنگ کے میدان میں لیکن میں سوچتا تھا کہ اپنے باپ کو کیسے قتل کروں وکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں دیکھتا تو تمہیں قتل کر دیتا ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں یہ تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ بہت زیادہ نرم دل تھے اور بہت زیادہ مہربان تھے ہاں وہ نرم تھے مہربان تھے لیکن اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے او اخوان عمیر رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا ابو عزیز مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے خود اس کو پکڑ کر انصار کے حوالے کیا اس کو پکڑو اس کی ماں بہت مالدار ہے تمہیں بہت پیسہ دے تو اس وقت ابو عزیز نے کہا کہ تم کیسے بھائی ہو مجھے پکڑ کر دشمن کے حوالے کرتے ہو تو مصعب بن عمیر عنہ نے کہا کہ اخی دونک یہ انصار میرا بھائی ہے تم میرے بھائی نہیں ہو بات عقیدے کی ہے میرے دوستو بات نظریات کی ہے بات فکر و نظر کی ہے خون اور رشتے کی نہیں ہے ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں لیکن کہتے تم میرے بھائی نہیں ہو یہ میرا بھائی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلاۃ والسلام کو قیدیوں کے بارے میں یہ کہا کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو جنگ بدر میں قتل کیا الایمان اللہ تعالیٰ یہ اب گواہی دے رہا ہے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ جو شخص اس عقیدے کا حامل ہوگا نہ باپ کو نہ بھائی کو نہ بیٹے کو نہ خاندان کو نہ وطن کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرے اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان موجود ہے اب آپ مجھ سے یہ سوال نہ کریں کہ افغانستان میں ملی اردو میں میرا بھائی اور میرا چچا ہے بس بیان سب کچھ اسی بارے میں ہو رہا ہے آپ کا بھائی یا چچا ہے یہ مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو آپ کے سامنے ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دونوں یہ میرا بھائی ہے تم میرے بھائی نہیں تو جو ملی اردو میں اس کو قتل کرو یہ خون کے رشتوں کو مت دیکھو کہ یہ میرے ماں سے پیدا ہوا ہے میرے باپ سے پیدا ہوا ہے نہیں ہمارے لیے اہم بات جو ہے وہ اسلام ہے مسلمان ہے نظریہ ہے عقیدہ ہے شریعت ہے اور کچھ نہیں ہے اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس درجے کے مسلمان ہیں اب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کس درجے کا مومن ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس کے اندر یہ عقیدہ ہوگا اس کے دل پر میں نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور نقش جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے اسے کھرچا نہیں جاتا وہ بے روح اور جس کے اندر یہ عقیدہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کی مدد کرے گا اس کو ڈر لگے گا کہ اپنے بھائی کو کیسے قتل نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا خاص رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے گا وہ جناتی اور اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں اس کو داخل کرے گا شہید ہو